حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھ سے سنتے ہو اور تم سے سنا جائے گا اور پھر جو تم سے سنے گا اس سے سنا جائے گا سننے ابو تبوت حدیث نمبر تین ہزار چھ سو انسٹھ